نا سلے آلہ نبی نا سلے آ رام دل پڑیے سلے آلہ نہ بیسا نہ بی سلے آ رامو امدل وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو نہ ہو تو کچھ نہ ہو ارے جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے پڑھیے سلے آلہ نبی نا سلے آلہ نبی نا سلے محمد ہم بھی مدین جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح دستار شجر سے امید بہار رکھ ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی ارے آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل سہی پڑھیے سلے اللہ گلیوں میں گھوم گھوم کر خاک مدینہ چوم کر آنکھوں سے ہم لگائیں گے پھر نعت نبی سنائیں گے آج نہیں تو کل سر کی پڑیے سلے اللہ نبی نام سلے آپ پڑیے سلے آلہ شکیلا سلے آلہ نو میٹر استائیں پاپا روے we got to go and visit one day no matter استائیں papa have to go and visit one day آخا will call one day and مورشی will show the way one day سلے سلے آڑیے سلے یہاں کوئی خوشی ہو جائے محبوب کا ذکر اللہ نہ کرے غم آ جائے محبوب کا ذکر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر جگہ محبوب کا ذکر پتا ہے کیوں اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے حضور کی محبت ہمیں گٹی میں پلوائی کسی نہ کسی بزرگ سے اچھے آدمی سے تاکہ اس کے اثرات آ جائیں گٹی دیے گٹی کی ماں بدی گٹی میں پلائی گئی ہے اور اس کے برعکس جو وہ ہیں نا وہی جن کے ہاں کوے کھانا ثواب ہے زیادہ معروف آ وہ کوا جو معروف ہو کائیں کائیں کائیں کالا کالا ان کے یہاں کھانا ثواب ہے ہاں فتح رشیدیاں اٹھا کے دیکھیں گے کھلا لکھا ہوا ہے میں نے بتا دیا حوالہ آپ کو فتح رشیدیہ کوا کھانا ثواب ہے ہم بریانی کھائیں ہم حلوہ کھائیں ہمارے نزدیک یہ ثواب نہیں ہے ہے ہاں مزید سنیے کہ وہاں لکھا ہے کہ عین ثواب ہے بس جن کے نصیب میں کوے ہیں وہ کوے کھائیں جن کے نصیب میں حلوے ہیں وہ حلوے کھائیں کھاتے گے سنی حلوہ سرکار کے کرم سے دیکھو تو نجدیوں کو کبوں پہ پیار آئے دیکھو تو نجدیوں کو کبوں پہ پیار آئے اسی لیے میں نے کہا تھا کہ تیری حرکتوں پہ نجدی مجھے کیوں نہ خار آئے تیری گھر کا تو مجھے کیوں نہ آئے یا غوث سن کے تجھ کو بخار آئے یا غوث سن کے تجھ کو فوراً گنجے ہوں گے پانچے ٹکھنوں سے اوپر گنجے ہوں گے نشانیاں بتائی گئیں مخبر صادق نے نشانیاں بتائیں مجھے کبھی کبھی ان لوگوں پہ ایک عجیب سی ان کی درگت بنانے کی سوچتی ہے تو کچھ نہ کچھ ترتیب پاتے ہیں تو میں نے دو شیر اس حوالے سے کہا کہ سر پر گئے ان کے بستا ہاتھوں میں ان کے لوٹا سر پر گئے ان کے بستا ہاتھوں میں ان کے لوٹا لگتا ہے جیسے کوئی چوڑا چمار آئے لگتا ہے جیسے کوئی چوڑا چمار آئے ایسے میں ایسے میں کئی سناٹا ہو اور نکلے کوئی تو کیا کرنا ہے کہ نجدی کے گنج سر پر ایک زوردار تھپڑ نجدی کے گنج سر پر ایک زوردار تھپڑ جلدی لگا لگا کر ہر ایک یار آئے جلدی لگا ہر ایک یار آئے ارے میلاد اور نیاز ہوتی ہے اور ہوگی سن لے میلاد اور نیاز ہوتی ہے اور ہوگی تجھ سے خبیص نجدی کتنے ہزار آئے تجھ سے خبیص نجدی کتنے ہزار آئے تو میں عرض کر رہا تھا کہ محبت رسول ہم لوگوں کو گٹی میں بلائی گئی الحمدللہ اور یہ یہ سلسلہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تا قیامت ہماری نسلوں میں باقی فرمائے اور اللہ تعالیٰ تا قیامت ہماری نسلوں سے گستاخ رسول بدانا کرنا اس کے بارش جو نجدی ہے نا ان کو کیا پلائی جاتی ہے کیا پلائی جاتی ہے سنیے کہ انکار علم مصطفیٰ گٹی میں تیری ہے پڑا انکار علم مصطفیٰ گٹی میں تیری ہے پڑا نجدی تیرا ٹھیکان کیا تو کٹی پتنگ ہے کبھی ہوا اس کو ادھر لے گئی کبھی ادھر ایسے ایسے ایسے ایسے ہاتھ آئی تو آئی ورنہ پھٹ گئی پھٹ گئی نا کسی کام کی نہیں کبھی ادھر کبھی ادھر نجدی تیرا ٹھکانا کیا تو تو کٹی پتنگ ہے اور بہت خوبصورت شیر کہ نظمی کو نار کی طرف لے چلے جب ملائی کا نظمی کو نار کی طرف لے چلے جب ملائی کا تو آقا کہیں کہ چھوڑ دو آقا کہیں کہ چھوڑ دو کیا آقا کہیں چھوڑنے میں آواز چاہیے آقا کہیں کہ چھوڑ دو کہ یہ تو میرا ملنگ ہے آقا کہیں چھوڑ دو یہ تو میرا مننگ ہے اور سننی کیسا ہے سننی کیسا ہے اور کیسا ہونا چاہیے سنو گے سناؤں نظمی کیے ہی جائے گا میلا دے مستفا بیان اس کو کبھی نہ چھیڑنا سنی بڑا دبنگ ہے اس کو کبھی نہ چھیڑنا سنی بڑا دبنگ ہے پڑھیے سلے آلہ